حضرت ابو موسا شاعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک آدمی شہرت کے لیے لڑائی کرتا ہے یا یا غنیمت حاصل کرنے کے لڑتا ہے اپنا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے لڑائی لڑتا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو تو وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اڑتیس